واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو چاہے آپ کے پروردگار بخشش کرنے والے ہیں بے انتہا سو آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیے جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کمی کے دینے والے ہی ہیں یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان میں فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں شبہ سا ہی ہے یہ تو قلق میں ہے یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا آپ کے رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلا دیں گے جو جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے رسولوں کے تابے دار جنتوں میں رہیں گے جہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا زمین و آسمان کی بقا تک ان کی بھی جنت میں بقا رہے گی مگر جو اللہ چاہے یعنی یہ بات بذاتی ہی واجب نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر ہے بقول دحاق و حسن یہ بھی موحد گنہ گاروں کے حق میں ہے وہ کچھ مدت جہنم میں گزار کر اس کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے یہ ہے عطیہ ربانی جو ختم نہ ہوگا نہ گھٹے گا یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں ذکر مشیت سے یہ کھٹکا نہ گزرے کہ ہمیشگی نہیں جیسے کہ دوزخیوں کے دوام کے بعد بھی اپنی مشیت اور ارادے کی طرف رجوع کیا سب اللہ کی حکمت و عدل ہے صحیح بخاری اور مسلم میں نی سنت ترمیدی میں رسول اللہ کا فرمان ہے موت کو چت کبرے بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا فرما دیا جائے گا کہ جنتیوں ہمیش کی ہے اور موت نہیں اور اے جہنم والو ہمیش کی ہے موت نہیں معبودان باطلہ کی حقیقت مشرقوں کے شرک کے باطل ہونے میں ہر شبہ تک نہ کرنا ان کے پاس بجز باپ دادوں کی بھونڈی تقلید کی اور دلیل ہی کیا ہے ان کے نیکیاں انہیں دنیا ہی میں مل جائیں گی آخرت میں سخت عذاب ہی عذاب ہوں گے جو خیر و شر کے وعدے ہیں سب پورے ہونے والے ہیں ان کا عذاب کا مقررہ حصہ انہیں ضرور پہنچے گا موسا علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی لیکن پھر لوگوں نے پھوٹ ڈالی کسی نے اقرار کیا تو کسی نے انکار کر دیا بس انہی نبیوں جیسا حال آپ کا بھی ہے کوئی مانے گا کوئی ٹالے گا چونکہ ہم وقت مقرر کر چکے ہیں چونکہ ہم بغیر حجت پوری کیے عذاب نہیں کیا کرتے اس لیے یہ تاخیر ہے ورنہ ابھی ہی انہیں ان کے گناہوں کا مزہ یاد آ جاتا کافروں کو اللہ کی اس کے رسول کی باتیں غلط ہی معلوم ہوتی ہیں ان کا شک و شبہ ضائع نہیں ہوتا سب کو اللہ جمع کریں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں گے اس آیت کی کئی قراءت ہیں ان قراءت کا بھی معنی اسی ہمارے ذکر کردہ معنی کی طرف ہی لوٹتا ہے